کے گھر میں میں حاضر ہونے کی کی کی کی توفیق عطا عطا اللہ اللہ ہم سب حاضری کو شرف سورہ چل رہی تھی نے ارشاد فرمایا ویل لکل ترجمہ آپ بارگاہ پیش کیا گیا تھا اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر نکالے اور پھر پیچھے برائی کرے اللہ جمع مالم معددہ اگلی آیت ہے جس نے مال جوڑا جمع جمع کیا یعنی مال جوڑا اور اسے گر گر کر رکھا وہاں دادا اور اسے گن گن کے رکھا جس نے مال جوڑا اور اسے گر گر کر رکھا ان کے لیے بھی خرابی یہ ویل الکل مزہ دل مزہ اور ویل الزی ویل الزی جمع مال ہوا دادا خرابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مال کو جمع کیا اور اسے گر گر کر رکھا اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے کے مضمون اور صاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو پیٹ پیچھے بھی برائی کرتا ہے اور منہ پر

فلاں نے اتنا خرچ کہاں کیا پیچھے بھی برائی ہوئی سامنے بھی برائی ہوئی مال جمع کرنے اور گر گر کے رکھنے کی ہر صورت غلط نہیں ہے دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک تفصیل نہیں پڑے گا آدمی تب تک اللہ رب العزت کے صحیح فرمان تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں صرف ترجمے کی ضرورت تفصیل کی نہیں ان کے لیے تو مطلب مال جمع کرنا بھی آرام ہو گیا ماشاء اللہ اس میں ہر ایک مفتی ہو ہو کے کے طالب علم علامہ فقیر جو بھی جمع کرے گا تو سب لیکن ایسا نہیں ہے مفسر فرماتے ہیں ہیں چند صورتیں جن صورتوں کو مضمون کہا جا رہا ہے جن صورتوں کو برا کہا جا رہا ہے جن صورتوں میں مال جمع کرنا برا ہے ہر صورت میں مال جمع کرنا برا نہیں وہ صورتیں کون سی ہیں ایک حرام ذریعے سے مال حاصل کیا اور جمع کیا یہ چیز غلط حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے تو غلط دوسری صورت جمع کیے ہوئے مال سے حقوق شرح شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں تو مال کا جمع کرنا غلط مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے یہ صورت غلط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف یہ کہ میرے پاس وہ پیسے ہیں مصیبت آئے گی تو دیکھ لیں گے چار صورتوں میں متصرین فرماتے ہیں یہ چار باتیں اگر ہیں تب مال جمع کرنا اور اس کو گننا بنا دے ورنہ مال جمع کرنا اسلام ہرگز ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ رکھو سب کھا کے ختم کر دو نہیں اگر یہ حکم نافذ کر دیا جائے تفسیر نہ پڑھی جائے صرف ترجمہ پڑھا جائے تو اس کے ظاہر سے تو یہی پتا چلے گا کہ بھائی ہر اعتبار سے مال جمع کرنا رہا اب کوئی بات اپنی اولاد کے لیے رکھ ہی نہیں سکتا نہیں اور قرآن مقدس کی تفسیر کی طرف تو مفسرین فرماتے ہیں یہ دو چند صورتیں ہیں جن صورت میں مال جمع کیا اللہ رب العزت کو بھول گیا اس مال کو جمع کرنے میں یہ چیز غلط ہے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا مال مال پر بھروسہ کرنے لگ گیا یہ چیز غلط ہے حرام کمانے لگ گیا اور اس کو جمع کرنے لگا یہ چیز غلط ہے بہرحال شرعی حقوق اگر ادا نہ کرے انسان اور اس کے بعد مال کو جمع کرتا رہے تو یہ جمع کرنا غلط ہے یا سب انا مال ہو افلادا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا مال کی طرف ایسے ہی مانگتا ہے سنتا نہیں کہ پیسے ہیں ہمیشہ مالدار میں رہوں گا اور پیسے کسی کو ہمیشہ نہیں رہتے انسان کی زندگی میں ہر ایک انسان کی زندگی میں کم و بیش سب کی زندگی میں دو صورتیں آتی ہیں ایک میں وہ خوشی میں ہوتا ہے اور ایک مرحلے میں وہ غم میں ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو اور ہر حال میں وہ خوشی ہو ہم نے تاریخ پڑھی ہے عارف رشید بہت بڑے خلیفہ ہیں مگر ان کا بیٹا اللہ اکبر اپنے باپ کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا اور لمبا قصہ میں سناؤں گا نہیں جنگل میں چلا گیا اللہ اللہ کرنے لگا خدا کے کریم نے اسے اپنی اسی معرفت عطا فرمائی کہ دیکھے صاحب وہ ایک ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا اور جہاں تک مجھے یاد آتا صرف سنیچر کے دن جو آج کا دن تھا وہ دن کام کرتے اور ایک ہفتے کی مزدوری وہ اسی دن میں کما لیتے اور اتنی کماتے کہ بس سوکھی روٹی کھا کر زندگی بچا سکے ہارون رشید خلیفہ کا بیٹا اپنے مولا کی رضا کے لیے جنگل کی طرف چلا گیا لوگوں نے دیکھا یار یہ ایک ہفتے کام نہیں کرتا کام ایک دن کرتا ہے مگر ایک دن میں پورے ہفتے کا کام کر لیتا ہے ایک دن میں پورے ہفتے کا کام کر لیتا ہے ایک ساتھ میں چھوٹ کے دیکھا یہ کرتا کیسے ہے بہرحال جن سے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا کام کرنے کا وعدہ تھا یہ معاہدہ تھا ایک ہفتے کا کام کر دوں گا مگر تجھے اس سے نہیں مطلب ہے کہ میں کتنے دن میں کروں گا مجھے ایک ہفتے کی پوری تنخواہ چاہیے ایک ہفتے کا پورا پیمنٹ چاہیے کام تو عام دنوں میں لوگ ایک ہفتے میں کرتے ہوں میں کر دوں گا یہ ایک دن کرتے ایک صاحب نے چھپ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ بناتے ہیں خود ہی اینٹا لاتے ہیں خود ہی اینٹے کو دیوار پہ رکھتے ہیں لیکن اللہ اکبر ایک دن میں اتنا کام کر لیتے ہیں جو عام لوگ ایک ہفتے میں کرتے ہو کرتے کیسے وہ اینٹے کو یوں کرتے ہیں تو اینٹا چلا آتا ہے اور اسے دیوار پہ رکھ دیتے ہیں اسے ہاتھ دیتے تو کارن بن جاتا ہے اور اینٹا اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ ایک دن میں ایک ہفتے کا کام کرتے ہیں اور پھر چھ دن جا کر جنگل میں اللہ اللہ کیا کرتے ہیں یہ انداز ہارون رشید کے بیٹے کا انداز ہے اس طرح اگر پورا سناؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی بڑی اسپیڈ سے سنا رہا ہوں اب سنیے بات کی ہوئی لوگوں نے دیکھا بیٹا صاحب ہمارے بھی نام کر کو کھانا ایک ہی جگہ ٹھیکا لیا ہوا یہ کروں گا خدا کیوں اس لیے کہ ظاہر اتنا کھاتا ہے صرف جس سے اس کی زندگی بچ سکے ظاہر صرف اتنا کھاتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے کہ جتنا مال مجھے زندگی ہاں۔ بچانے کے لیے چاہیے ہاں۔ وہ میں اس کام سے نکال لیتا ہوں ہاں۔ میں کوئی کاریگر نہیں جو دوسرا ٹھیکہ اس پر لے کر جلدی جلدی طرح کام کر دوں بہرحال اب کس سے مختصر بات ختم کروں اب ان کا انتقال ہونے لگا اور ابو رشید کا بیٹا جنگل میں پتھروں کا تکیہ بنا کر سوتا تھا اللہ کی ضربے لگایا کرتا تھا جانوروں کے ساتھ رہتا تھا فقیروں کی زندگی بسر کرتا تھا ایک قرآن ساتھ میں تھا ایک تصویر ساتھ میں تھی ایک مسلح ساتھ میں تھا بس اللہ اللہ کیا کرتا جب انتقال ہونے لگا وصیت کے طور پر کسی کو کہا یہ میرا کلام پاک یہ میرا سامان لے جا کر ہارون رشید کی چوکٹ پر دے آنا اور کہہ دینا فلاں فلاں نے جو ایسے ہولیے کا تھا اس نے دیا ہے اللہ اکبر اتنا ان کا انتقال ہو چلے گئے وہ صاحب ہارون رشید کسی خوشی میں پھر رہے تھے اور جلوس نکلا ابھی قریب گیا بادشاہ تک پہنچا کا اسپیشل ایمرجنسی کام ہے خیر ہم پہنچا پہنچنے کے بعد یہ جو ان کی کلام مقدس اور جو ان کے ساز و سامان تھے وہ ہارون رشید کے حوالے کیا ہارون رشید نے دیکھا کہا کہ یہ کچھ جانا پہچانا سا معلوم ہوتا ہے جب اس پر غور کیا تو تو کہا اس اس کا مالک کہاں ہے اور دنیا کھانے سے چلا گیا گھوڑے سے نیچے اترا اور روتے ہوئے کہنے لگا لوگوں اس کا باپ بادشاہ تھا اسی اس شہزادے کو جو آنے والا راجکمار بن کے زندگی گزارتا اسے اس دنیا کے بعد سے پیار نہیں آیا اسے تو جنگل میں جا کر اپنے مولا کو یاد کرنے سے محبت بھی یہ جو سامان لے کر آیا ہے جلوس کو یہی روکا جائے کہ میرے بیٹے کی جنازے کی خبر لے کر آیا ہے میں لتی اسلامیہ ایسے بھی لوگ گزرے جو بادشاہی کو ٹھوکر مار کر جنگل میں اللہ اکبر کی سزائیں لگایا کرتے آج ہمارا حال یہ کہ ہم مال کو جمع کرنے کے چکر میں اللہ اکبر اور علیہ علیہ صلاح کی سزاؤں کو بھی جناب والا کان کے اوپر سوڑا دیتے اور ہمیں کامیابی کی دہلیز تک پہنچنا میسر نہیں آتا قرآن کہتا ہے یا سب ان مال ابو اخلاق اس کا گمان یہ ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا انصاف کسی کے مال نے آج تک اسے ہمیشہ نہیں رکھا اللہ کریم کہیں گے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا هذا البيان ملا تو موٹا کمال